دل میں عشق نبی لب پہ ناتے نبی بزم احمد سجائے تو کیا بات ہے دل میں عشق نبی لب پہ ناتے نبی دل میں عشق نبی لب پہ ناتے نبی بزم احمد سجائے تو کیا بات ہے دل میں عشق نبی لب پہ ناتے نبی بزم احمد سجائے تو کیا بات ہے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم نغمائے نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے کوچے کوچے میں ہے عشق کا ایک سما کوچے کوچے میں ہے عشق کا ایک سما ذلہ ذلہ ہے رش کو ماہو کشا پر بچھاتے ہیں خود سے یہاں روز و شب پر بچھاتے ہیں خود سے یہاں روز و شب ہم دلوں کو بچھائے تو کیا بات ہے ہم دلوں کو بچھائے تو کیا بات ہے دل میں عشق نبی لب پہ ناتے نبی بزم میں احمد سجائے تو کیا بات ہے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے چومنا جالیوں کو بڑا جرم ہے چومنا جالیوں کو بڑا جرم ہے پاس بانے حرم کی نظر میں مگر کاش عقیدت سے ہم جالیاں چوم کر کاش عقیدت سے ہم جالیاں چوم کر خود کو مجرم بنائے تو کیا بات ہے کاش عقیدت سے ہم جالیاں چوم کر کاش عقیدت سے ہم جالیاں چوم کر خود کو مجرم بنائے تو کیا بات ہے دل میں عشق نبی لب پہ نعت نبی بس میں احمد سجائے تو کیا بات ہے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے کوئی رہبر نہیں کوئی منزل نہیں کوئی رہبر نہیں کوئی منزل نہیں کوئی اپنا نہیں ہم کسی کے نہیں ساری امت پریشان ہے آقا میرے ساری امت پریشان ہے آقا میرے آپ بگڑی بنائے تو کیا بات ہے ساری امت پریشان ہے آقا میرے آپ بگڑی بنائے تو کیا بات ہے دل میں عشق نبی لب پہ ناتے نبی دل میں عشق نبی لب پہ نعت نبی بس میں احمد سجائے تو کیا بات ہے نغمائے نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے روزہ پاک پر یہ ہنسی کر لو فل روزہ پاک پر یہ ہنسی کر لو فل سید الانبیاء ہے جہاں جلوہ گر خوش نصیبی سے ہم آ گئے ہیں یہاں خوش نصیبی سے ہم آ گئے ہیں یہاں کاش واپس نہ جائے تو کیا بات ہے خوش نصیبی سے ہم آ گئے ہیں یہاں کاش واپس نہ جائے تو کیا بات ہے دل میں عشق نبی لب پہ نعت نبی بس میں احمد سجائے تو کیا بات ہے نغمہ نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے سرا پا گناہ گار محسن مگر سارا پا گناہ گار محسل مگر مجھ کو کہتی ہے دنیا تیری سر بسر روز محشر کا خطرہ ہے لاحق مجھے روز محشر کا خطرہ ہے لاحق مجھے آپ اگر بخشوائے تو کیا بات ہے روز محشر کا خطرہ ہے لاحق مجھے آپ اگر بخشوائے تو کیا بات ہے دل میں عشق نبی لب پہ ناتے نبی دل میں عشق نبی لب پہ ناتین نبی بس میں احمد سجائے تو کیا بات ہے نغمائے نعت عشق محمد سے ہم نغمائے نعت عشق محمد سے ہم دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے دل کو روشن بنائے تو کیا بات ہے